غرور فوج کو توڑ سکتا ہوں رخے فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں علی کا بیٹا ہوں موجز نمائیوں کی قسم میں آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا ہوں یار و وفا ہے عباس جذبہ حوصلہ شیر خدا ہے عباس روح احساس رسول دو سرا ہے عباس یعنی اللہ کے مقصد کی بقا ہے عباس راستہ رہ پر اس نام کا رکنے نہ دیا کٹ گئے ہاتھ قلم دین کا جھکنے نہ دیا میں جو اعجاز دکھاؤں تو یہ نقشہ بدلے عرش پہ فصل اگے فرش پہ سورج نکلے نہر سے گرد اڑے سنگ سے چشمہ پھوٹے آگ پانی میں لگے آگ سے پانی نکلے گھر کے دیکھو تو تم سب پہ مماتا جائے میرے ٹوٹے ہوئے نیزے پہ پھراتا جائے تلوار سے جبریل کے پر کانپتے ہیں میری ہے بس سے سبھی جن و بشر کانپتے ہیں تم تو کیا چیز ہو شیروں کے جگر کانپتے ہیں موت سے پہلے ہی اجسام کے سر کانپتے ہیں میں نے تلوار جو ایک بار چلائی ہوتی ساری دنیا میں دوہائی ہی دوہائی ہوتی جنگ سے فین کا ماحول دوبارہ ہو جائے کھینچ لوں تیغ تو دنیا میں سویرا ہو جائے القما کو جو میرا ایک اشارہ ہو جائے خیمہ شاہ ہی دریا کا کنارا ہو جائے ختم پیاسوں کی ابھی تشنا دہانی کر دوں میں اگر چاہوں پہاڑوں کو بھی پانی کر دوں کوئی کنگلی پہ نچا سکتا ہوں تم جو مر جاؤ تو ٹھوکر سے جلا سکتا ہوں آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا سکتا ہوں تم کو ابرو کے اشارے سے بھگا سکتا ہوں ہاتھ کٹنے پہ بھی لڑنے سے میں معذور نہیں حکم شبیر کا پابند ہوں مجبور نہیں گر گردش دوران یہ منظر دیکھا کٹ گئے بازو ابا سر راہ وفا سر پہ بھی گرز لگا آنکھ پہ بھی تیر لگا آج بھی ٹوٹ گئی مشق سے پانی جو بہا ہو سلام آپ پہ یہ پکارے ابا نہر سے جانب پھر دو دھارے ابا سنا نہر پہ سکائے حرم مارا گیا گر گئی بیویوں کے سر سے یہ سنتے ہی ردا بی بی زینب کی صدا آنے لگی واہ بہلا گر گیا دست سکینہ سے زمیں پر پوزا بولی یہ رو کے مجھے آس نہیں ہے امو جلدی آ جاؤ کہ اب پیاس نہیں ہے امو پکارے میرے بھیا عباس میرے غم خار میرے عاشق شیدا عباس مجھ کو پانی تو پلا دو میں ہوں پیاسا عباس میں گرا جاتا ہوں دو مجھ کو سہارا عباس خیمہ فاطمہ زہرا کسی پر ٹوٹ گئی ہاتھ باہی کے کٹے میری کمر ٹوٹ گئی